الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مسواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون صدق اللہ رسول اور جس دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان سب کو کہ جس جمع کر دیں گے جب میدان حشر میں تو فرمائیں گے سب سے پہلے جنوں کو اے جنوں کی جماعت تم نے بہت سارے انسانوں کو اپنے تابع کیا اولیاء من الانس انسانوں میں سے جو ان جنوں کے دوست ہیں وہ جواب میں کہیں گے اے ہمارے رب ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ حاصل کیا ہے ایک دوسرے کی مدد کی ہے بس ہم پہنچ چکے ہیں اپنی اس اجل کو جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا یعنی موت آ گئی اور حساب کتاب کے لیے اس میدان میں جمع ہو گئے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انار و مسوا تم فیحہ جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے ہمیشہ اس میں رہو گے اللہ ناشا اللہ مگر جو کچھ اللہ نے چاہا بلا شبہ آپ کا رب حکمت والا اور جاننے والا ہے باب ایسی ہم ملا دیں گے بعض ظالموں کو بعض ظالموں کے ساتھ ان کے عمال بد کی وجہ سے بات کل جنوں کے سے مدد کے بارے میں ہو رہی تھی کہ لوگ جنوں کو تابع کرتے ہیں اور ان سے غلط کام کراتے ہیں یہ ناجائز اور حرام ہے مسلم ہے گناہ کبیرہ ہے کوئی جائز کام کے لیے کوئی نیک شخص کسی جن کو تابع کر کے کوئی جائز کام کرنا چاہتا ہے تو اس میں گنجائش ہے یہ اقرار کریں گے میدان حشر میں جب اللہ تعالیٰ ان سے سوال و جواب کریں گے کہ تم نے لوگوں کو اپنے تابع کیا اور پھر ان سے اس طرح کے کام لیتے رہے کرتے رہے تو یہ اقرار کریں گے کہیں گے ہاں ہمارے رات ہم نے با ہم میں سے بعض بعض سے استفادہ کیا ہے اور ایک دوسرے کی مدد کی ہے جنوں سے مدد حاصل کرنا بذریعہ جادو عملیات کے یہ زمانہ اسلام سے پہلے بھی یہ طریقہ کار تھا جو غلط لوگ ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے بہت ساری شیاطینی طاقتوں سے شرک کر کے ان سے مدد حاصل کرتے ہیں بات یہ سمجھنے کی ہے جو کل کے سبق میں رہ گئی کہ یہ دو طاقتیں ہیں ایک شیطانی طاقت ہے جن کے ماتحت شیطان ہوتے ہیں یعنی کہ بد قسم کے جن وہ ان کو تابع کرتے ہیں اور پھر ان سے غلط کام ظلم و ستم کراتے ہیں اور وہ اس دور میں کامیاب ہیں اس کے مقابلے میں نورانی علم والے ہیں جو قرآن حدیث کی روشنی میں انسان کا علاج کرتے ہیں دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ اس میں جادو ہو گیا ہے اس کا یہ علاج ہے اس کا فلاں وظیفہ کرنا ہے فلانا کام کرنا ہے یہ نورانی علم والے لوگ ہیں صحیح ہے جائز ہے جادو کا توڑ کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیات ہیں بعض ان سے ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جادو کے دور کے اوپر دعائیں موجود ہیں اور سب سے اہم دعا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہوا تھا تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائیں پڑھائیں کہ یہ دعا آپ مانگیں گے تو آپ کی وہ ختم ہو جائے گا اثر قرآن مجید کی آیات سے احادیث مبارکہ جو دعائیں ہیں ان کے ذریعے سے نورانی علم جس کو کہتے ہیں اگر جادو کا نظر بد کا ان چیزوں کا دور کیا جائے تو یہ اچھی بات ہے اور جائز ہے محبوب ہے کوئی اس میں خلاف شرح والی بات نہیں لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت نورانی علم والے وہ کمزور ہیں اور شیطانی علم والے وہ غالب ہیں یہ کیا بات ہے اس لیے کہ شیطانی علم کے کامیابی کے لیے جو چیزیں درکار ہیں وہ ساری موافق ان کو مل جاتی ہیں شیطانی علم کامیاب ہوتا ہے جب شیطانی کام ہو رہے ہوں لوگ بے نمازی ہوں بدعمل ہوں گناہ گار ہوں وہاں شیطانی ان چیزوں نے جانا ہے اور ان کے اوپر اپنا عمل دکھانا ہے تو ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے سارا میدان موافق ہے کہ سب رسم و رواج والے ہیں بدت شرک والے ہیں اور بد عمل لوگ ہیں تو شیطان وہ گندے جادوگر جو اپنی شیاطین جنوں کو بھیج دیں ان کو آگے کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے اس لیے وہ کامیاب ہیں ادھر آ گئے روحانی علم والے نورانی علم والے جو عامل ہیں نیک ہیں بزرگ ہیں عالم ہیں وہ سنت کے مطابق علاج کر رہے ہیں کوئی شرک کی بات نہیں لیکن وہ تعویذ دیتے ہیں اس کے پیچھے فرشتوں نے جانا ہے موکلوں نے جانا ہے جو کام کرنا ہے جب وہ آگے جس بندے کا کام کرنا ہے وہاں ان کو اپنے مزاج کے مطابق موافق راستہ نہیں ملتا ان نورانی علم کے تحت چلنے والوں کو مثلا کہ تصویر نہیں ہونی چاہیے رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جہاں تصویر ہو بلا وجہ ہاں ضرورت کی تصویر ہے وہ کوئی کہیں بریف کیس میں پڑی ہے جیب میں بٹوے میں تو وہ تو جائز ہے لیکن لوگ بلا زی روح کی تصویریں بھر دیتے ہیں اپنے گھر کو کہ یہ میری جوانی کی تصویر ہے یہ میری ٹریننگ کی تصویر ہے یہ میری فلانی ہے میرے دوستوں کے ساتھ ہے یہ میری شادی کی ہے پھر کوئی ویسے بالو بولو کو بہت شد شعر وہ بھی اپنے روموں میں بیٹھکوں میں سجا کے رکھتے ہیں جہاں پر جان بار کی تصویر ہو وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے اچھا اسی طرح اور جو امال بد ہیں ان کی ایک نحوست ہوتی ہے کہ اس وجہ سے بھی رحمت کے اور نیک فرشتے نہیں آتے بدبو انسان سے آ جائے تو فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں نہایا نہیں ہے منہ سے بدبو آ رہی ہے جسم سے بدبو آ رہی ہے لہسن کھانے سے اور ان چیزوں سے منع کیا کہ آپ مسجد میں نہ ہو فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ فرشتے مسجد سے تو نہیں بھاگیں گے لیکن انہیں تکلیف ہوتی ہے لیکن عام حالات میں انسان گندا بن کے رہتا ہے بے وضو ہو کے رہتا ہے غسل پر ہے سارا دن ویسے پھرتا رہتا ہے تو اس کا تو کئی جگہوں کئی گھروں تک اس کی نحوست کا اثر ہے یہ تو اس کے جسمانی لحاظ سے ہے پھر اعمال کے لحاظ سے انسان کمزور ہیں نماز کے پابند نہیں ہیں دیگر چیزوں کے پابند نہیں ہیں خوراکات کی طرف متوجہ ہیں تو یہ جو موکل ہے جو نیک آدمی ہے نورانی علم کے ذریعے سے لوگوں کا علاج کر رہا ہے اس کا طویل اثر نہیں کرتا شیطان کے طویل اثر کر رہا ہے وہ ہمارے باد والوں کے وہ غالب ہیں نورانی علم والے مغلوب ہیں اس لیے مغلوب ہیں کہ یہ پرانی آیات کو لے کر جانے والے موکل یا فرشتے جو ہیں اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں اس طرح کے گندے لوگ ہیں یا تصویریں ہیں یا کتا بلا وجہ رکھا ہوا ہے تو یہ جا کر ادھر ان کا تو داخلہ ہی ممنوع ہے وہاں یہ جائیں گے ہی نہیں رحمانی علم نورانی علم نے کوئی کام نہیں دکھایا وہ بندہ ویسے کہ ویسے ہی بیمار پڑا ہوا ہے اور ادھر جو جادوگر غلط قسم کے کافر ہیں وغیرہ یہ اپنا کام جو دکھا رہے ہیں حالات سارے موافق ہیں ہاں مسلمان کا گھر بھی ہے تو وہ شیطان کے داخلے کے لیے وہ بھی موافق اسباب مہیا کر رہا ہے اس لیے وہ غالب ہیں دیکھو دوستو کوئی شخص نظر بد سے یا اس طرح آسیب سے یا ان چیزوں سے بچ نہیں سکتا کہ اتنا عجیب قسم کا دور جیسے عام ذہنی طور پر فتن کا دور آپ کو نظر آ رہا ہے نا کہ آج فلانا جلوس آج اتنے قتل ہو گئے آج ڈاکٹر قتل ہو گیا آج وکیل ہو گئے آج یوں بم دھماکہ ہو گیا کوئی ادارے ہمارے نہ محفوظ ہیں نہ پرامن ہیں نہ کوئی بات ہے اسی طریقے سے روحانی طور پر بھی سب فتن ہی فتن ہے حسد ہی حسد ہے نظر بادی ہے آسے بھی ہے اور جو اس سے تھوڑا سا اور برا ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھیوں کے اوپر جادو کرانا شروع کر دیتا ہے کہ یہ آگے بڑھتے کیوں جا رہے ہیں میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کے درس میں بات بتائی دوبارہ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ تاکہ اس نصیحت پر تذکرہ جب دوبارہ ہو تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے مولانا شیخ العدیز العدیث رحمہ اللہ تعالیٰ کے چھوٹا سا کتاب کیا ہے منزل کے نام سے وہ ہر روز اپنے گھر میں پڑھنا چاہیے پڑھ کر دم کریں بھلے پانی پر دم کر کے گھر میں چھڑکیں پانی پئیں اس میں قرآن آیات ہیں اور جو بیماری سے شفا والی آیات ہیں ساتھ وہ دو حدیث بھی ہیں کہ جو اس طرح کی دعائیں ہیں جن سے انسان نظر بد سے حسد سے یا سیب سے جادوؤں سے نجات اور عافیت میں رہتا ہے کوئی بچ نہیں سکتا ہے اس طرح کا حسد اور عملہ چل رہا ہے اور یہ اتنا زیادہ نظام ہے اتنا زیادہ ہے شیطانی نظام کہ وہ ان پہ کن کے اختیار لے کر بیٹھے ہیں اس لیے تو ان کے ماتحت جو شیاتین ہیں وہ ان کی مدد کرتے ہیں اور جو وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اس کے مطابق وہ پوری کرتے ہیں ان کے جو بھی عجیب قسم کی ڈیمانڈیں ہوتی ہیں جنات کی وغیرہ تو آخرت میں اللہ تعالیٰ ان سب کو جو عامل تھے جو دوسرے ہیں یا فلان ہیں سب کو جمع کریں گے کہ تم ایک دوسرے کو تابع کر کے غلط کام کر رہے تھے تو وہ اقرار کریں گے آپ خود اخبار دیکھ رہے ہو گزشتہ ہفتے سے گزشتہ ہفتے سے وہ عجیب سے واقعات وہ عامل پکڑے گئے وہ بچوں کو زندہ جو اس طرح عجیب عجیب یہ کام کیونکہ یہ اس شعبے میں جادو کرنے کے شعبے میں جو بندہ داخل ہوتا ہے سب سے پہلا اس کے اوپر جو حملہ ہونا ہے وہ یہ کہ وہ ایمان سے ساتھ ہو جاتا ہے کافر ہو کر جادو کرانے والا جادو کرنے والا کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ دونوں کافر ہیں اور جادو کرنے والا شخص جب اس عمل میں آتا ہے شیطانی وہ چلے کاٹتا ہے شیطان کو اپنے تابع کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ ایمان سے فارغ ہوتا ہے اور اللہ معاف فرمائے کہ اس سے بڑھ بڑھ کر یہ عمل جتنا بد کردار ہوتا ہے جتنا برا ہوتا ہے جتنا زیادہ گناہ کرتا ہے یہ گندا جادوگر اتنے زیادہ اس کا جادو اثر کرتا ہے کہ آج ان کی وہ ڈیمانڈ پوری ہو رہی ہے جو جو گمراہ کرنے والے شیاتی ہیں وہ اس کے مطابق ہی عمل کریں اللہ محفوظ فرمائے آفیت میں رکھے اپنے آپ کو ظاہری طور پر بھی صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کریں باطنی طور پر بھی قرآن مجید کے ساتھ رشتہ اور تعلق ایک دائمی ہونا چاہیے دس نہ ہو کہ ایک آدھ دن ختم پڑھا لیا اور یوں بس پھر برکت ہو گئی ہے ہر روز تلاوت کا معمول ہو منزل کا معمول ہو صبح شام ذکر و اسکار کا معمول ہو نماز کا انسان پابند ہو تو ان طرح کی تمام چیزوں سے جو نہ نظر آنے والی ہیں ان سے بھی اللہ حفاظت کرتے ہیں اور جو نظر آنے والے فتن ہیں ان سے بھی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں اللہ کے عمر سے انسان کے ساتھ فرشتے مقرر ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں لیکن ہم ایسے کام کرتے ہیں کہ فرشتوں کو اپنے قریب تو رہنے ہی نہیں دیتے پھر وہ ہماری حفاظت کیا کریں گے جب ہم اچھے بن کے رہیں گے نیک پاک صاف ہوں گے تو قرآن ہوں آپ کے بعد تمبئی ہو فضول نمبر اللہ ہم اس نیک بندے کے دائیں بائیں آگے پیچھے اپنی نورانی مخلوق لگا دیتے ہیں یک فضول امر اللہ ہمارے امر سے یہ اس بندے کی حفاظت کرتے ہیں اللہ اعتراض کرنے والے ہیں تمام چیزیں کمزور ہیں اللہ قوی ہے انسان اور مسلمان جو ایمان والا ہے وہ بڑی دو بڑی اونچی دولت لے کر بیٹھا ہے کہ اس کے پاس ایمان ہے تو ایمان کا مطلب ہے اس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو یہ رشتہ پکا ہونا چاہیے سب چیزوں سے حفاظت اللہ فرمائیں گے آخرت میں یہ سامنے حاضر ہوں گے اور اقرار کریں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ اقرار کا کیا مطلب ہے یہ تو دنیا میں توبہ کرنی تھی ان گناہوں سے معافی چاہنی تھی اور یہ تو حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی بھی تلافی ہے وہ بڑے بڑے نقصان گھر تباہ اور برباد کر دیتا ہے حدیث میں آتا ہے نا شیطان شام کو اسٹیج لگا کر سب سے پوچھتا ہے چھوٹے چھوٹے ستانوں سے کہ تم نے کیا کیا کام کیے تو جو بھی کوئی بتاتا ہے تو وہ اتنا کوئی خاص اس کو حوصلہ افزائی نہیں کرتا بڑا ستان لیکن جب وہ ستان کو یہ کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی کرائی گھروں میں تباہی کرائی وغیرہ تو اس کو اٹھ کر سینے سے زیادہ لگاتا ہے کہ اصل کام تم نے کیا ہے انہوں نے کیا چھوٹے چھوٹے کوئی چوری کرا لی کوئی مکہ مروا دیا یہ کیا کام ہے تو بات یہ ہے کہ دنیا میں یہ جو گناہ ہو رہا ہے یہ حق اللہ بھی ضائع ہو رہا ہے حق العبد بھی رہا ہے جو جادوگر جب توبہ کی طرف آئے گا تو بہت سارے جن لوگوں کے اوپر جادو کرا کرا کے جو ان کے نقصان کرائے ان کی تلافی دے گا ان کے لباس پورے کرے گا پھر توبہ ہوگی اللہ فرمائیں گے اب اقرار کا کوئی فائدہ نہیں اب نار مسئلہ تم خالدی نفیہ جہنم تمہارا ٹھکانا ایسی میں رہو گے اللہ ماشاء اللہ ہاں کوئی دنیا میں ایسا شخص کہ پہلے اس طرح کی ترتیبوں میں رہا بعد میں اللہ نے اس کو توبوں کی توفیق دے دی تو اللہ پھر معاف کرنے والے ہیں معافی بھی ہو جائے گی سب سے بڑے کافر ہوں مشرق ہو لیکن سب کے دل سے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے توبہ کرے سب کے دل سے ایمان آئے تو معافی ہو جائے گی لیکن جب حقوق واقع جائیں کیے ہیں تو وہ کہنے پڑیں گے ان حکیم نادین آپ پر اب حکمت والا ہے سب جانتا ہے وہ بعض اسی طرح ہم ملا دیں گے بعض ظالموں ظالموں کو بعض کے ساتھ ان کے کاموں میں اشتراک کی وجہ سے حدیث میں آتا ہے وسیق ربهم الى وسیقند زمرا الذین كفروا الى جہنم زمرا کہ آخرت میں گروہوں کی شکل میں لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے اور وہ گروہ کیسے ہوں گے کہ ہر نیکی میں جو جو زیادہ دلچسپی جو نیک بندہ کسی ایک نیکی میں زیادہ دلچسپی رکھتا ہے تو اس نیکی کو بجا لانے والوں کے گروہ اکٹھے کر دیے جائیں گے مثلا ارکان اسلام کو بجا لانے ہیں اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے نیکی سے اس سے اوپر بات ہے کہ ایک شخص کو تلاوت کے ساتھ بہت محبت ہے ارکان اسلام بجا لانے حقوق اللہ حقوق العباد بجا لانے کے علاوہ اس کو عام مستحب نیکیوں میں سے تلاوت کے ساتھ زیادہ محبت ہے وہ اکثر تلاوت کرتا ہے تو سارے تلاوت کرنے والے لوگ جو جنتی ہوں گے ان کا الگ گروہ بنا دیا جائے گا جو ذکر کرنے والے ہیں ان کا الگ گروہ بنا دیا جائے گا انفاق فی سبیل اللہ میں جو زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں تو وہ سخیوں کا الگ گروہ بنا دیا جائے گا نفلی نماز میں جو زیادہ محبت رکھتا ہے اس کا الگ گروہ اسی طریقے سے جو گناہ گار لوگ ہیں ان کے گناہوں کی کوالٹی کی وجہ سے وہ الگ الگ گروہ بنا دیے جائیں گے جس کو گما پذال کنولی یکسبون ہم ملا دیں گے بعض ظالموں کو بعض ظالموں کے ساتھ ان کے کاموں کی وجہ سے ایک چور ہے جتنے چور کرم چوری کرنے والے ہیں سب کا ایک گروہ ہے ڈاکہ ڈالنے والوں کا ایک گروہ ہے رشتے داروں کا ایک گروہ ہے بے نمازیوں کا ایک گروہ ہے یہ سارے جہنمیوں کے جو گروہ ہیں ہم ان کو ان کے ساتھ ظالموں کو ظالم کے ساتھ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من آنا ظالم اللہ تعالی علیہ جس شخص نے کسی ظالم کی مدد کی ہے وہ اسی گروہ میں شمار ہوگا اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا جس ظالم کی اس نے مدد کی ہے وہی ظالم اس کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا یہی بات ہے ہم نے اس طرح کی مدد کی ہے نا دوستو حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ جس قوم کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے ان کو اچھے حکمران عطا کر دیتا ہے اور جس قوم کے ساتھ اللہ پاک ناراضگی کا ارادہ کرتا ہے ان کو پھر ظالم اور جادر تک حکمران دے دیتا ہے کہ آپ لوگ جیسے تمہارے امان ایسے تمہارے حکمران تو ہم نے ان ظالموں کی مدد کی ہے لوگ کہتے ہیں یہ صاحب فلانا وہ صدر صاحب کے ساتھ خلاف تقریر نہیں کرتا تو فرحان کیا کہتے نہیں کرنی ہے سارے ریڈی والوں کو بھی وہ کہانیاں پتہ ہے ہمارا صدر صاحب کیسا ہے ہمارا وزیر اعظم کیسا ہے تو میں یہ مدت رسول میں پڑھتا اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے خود ووٹ دیے ہیں ان کو صدر بنایا وزیر اعظم بنایا کزال کا نولی بعض الظالمین بعض بما كانوا يكسبون ہم میدان حسر میں جو ظالموں کے ساتھ مدد کرنے والے تھے ان کو بھی ان ظالموں کے ساتھ جوڑ دیں گے کہ تمہارا وہی گروہ ہے تم نے نیک لوگوں کی مدد نہیں کی ہے مزدوروں کی مدد نہیں کی ظالموں کے ساتھ مدد کرتے رہے دوستوں بات یہ ہے اب بھی آگے ایک امتحان آ رہا ہے دعا بھی کرنی چاہیے ذہنی اعتبار سے بھی ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ اسلامی بنائے روحانی اعتبار سے بھی ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ اسلامی بنائے صرف اللہ کی ہی ایک قوت ایسی ہے اور اللہ سے ہی مسلمان کو امید لگانی چاہیے اور اس کے علاوہ ہمارے ملک کی حفاظت کے لیے بقا کے لیے سلامتی کے لیے اور کسی قسم کی کسی سے کوئی امید نہیں ہے سب اسی طرح کے لوگ ہیں سب نعرے بازی ہے اور فلاں فلاں بس اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے کہ رب العالمین اگر آپ ہمارے اوپر رحم و کرم کرنا چاہیں اور ایک اچھا اپنا لیک حکمران دینا چاہیں تو آپ کی قدرت سے کوئی مشکل نہیں ہے آپ عطا کر سکتے ہیں باقی جتنے نقشے ہم نے دیکھے ہیں کوئی بوتل بدلتی ہے کوئی مٹیریل بدلتا ہے سارے ایک ہی جماعت کے لوگ ہیں یہ ملی جلی مجھے تو ساری ہے یہ ملی جلی لگتی ہے یہ نیمو اور فلانا اور یہ یہ ہمیں پاگل بنا رہے ہیں تاکہ یہ سمجھیں کہ یہ بڑا حق ادا ہو رہا ہے ایک حکومت کے خلاف وغیرہ بات یہ ہے دوستو دنیا سے ویسے بھی امید نہیں لگانی چاہیے دنیا کے اندر جو رہنے والے ہیں ان کے ساتھ بھی نہ ہو ہم مسلمان ہیں ہم ایمان والے لوگ ہیں ہمیں اللہ کی طرف متوجہ کرنی چاہیے ہونی چاہیے اور اللہ سے دعا مانگنی چاہیے اللہ پاک ہمیں اچھے دیر کو بغران نصیب فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا معاشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وَيُنْزِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ قَانُوا قَافِرِينَ صدق اللہ عزیز اے جن و انس کی جماعت کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہارے سامنے میری آیات اور میرے احکام بیان کرتے تھے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے تو جن جواب میں کہیں گے شہدنا نا علا ہم اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں بس دنیا کی زندگی نے ہمیں دھوکے میں ڈالا ہے وہ شہید و اعلی انفسم ہم کان کافرین اور وہ اپنے خلاف گواہی دینے لگے کہ واقعتاً ہم کافر ہیں جمعرات کے دن بھی سبق اسی طرح سے ہی متعلق تھا کہ جن ان سے جو آپس میں ایک دوسرے سے مدد حاصل کی جاتی ہے اگر وہ شرکیہ الفاظ کے ذریعے سے جنات سے مدد حاصل کی جائے تو انسان ایمان سے خارج ہو جائے گا اور اکثر یہی ہو رہا ہے اس بات کے اوپر سخت سزا ہوگی جو ان سے مدد لیتے ہیں جادو کراتے ہیں جو وہ ملوث ہیں سب کے بارے میں فرمایا تھا انا اور مسوا کو خالدی نتیجہ یہ سب جہنمی نہیں ہے کہ عام طریقے سے جب ایک انسان کو تکلیف پہنچانا گناہ کبیرہ ہے کوئی ساتھی بیٹھا ہے اس کو مکہ مار دیتا ہے یا اس کو گالی دے دیتا ہے دانستہ طور پر تو گناہ ہے تو خفیہ طریقے سے یوں جنتر منتر کر کے جادو کے ذریعے سے کسی کو تکلیف پہنچانا یہ کیسے گناہ نہیں ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنا وہ ہو رہا ہے دفاع ہے یا کاروبار ہے سب کچھ غلط ہے ناجائز ہے گناہ کبیرہ ہے شرک ہے <clears throat> اور اکثر یہی ہے اور ہم جو گناہ کے لوگ کرنے والے ہیں ان کے ٹولوں میں ہم سب کو ایک ایک جماعت بنا کر جو جو جس گناہ میں زیادہ ملوث ہیں کزال کنولی باز ظالمین ظالمی نوازہ ناکامی اخسو آج کے سبق میں بھی جنوں سے متعلق بات ہے اور انسانوں سے کہ اللہ تعالیٰ میدان حشر میں اتمام حجت کے لیے جن و انس کی جماعت کو یہ فرمائیں گے علم یاتکم تم منکم یقصون علیکم آیاتی کہ کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو میرے احکام سناتے تھے ہدایت کی باتیں بتاتے تھے گناہوں سے بچنے کی ترغیب دیتے تھے وہی ان سے رو نہ کم لکھا یوم تم اور تمہیں ڈراتے تھے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جو حساب و کتاب والا دن ہے اور اس میں ہر طرح کی ہر چیز کی پوچھ ہوگی کیا اس دن سے میرے رسول تمہیں ڈراتے نہیں تھے کالو شہید نہ عالان حسین یہ جن و سے قرار کریں کہ بے شک آئے تھے بس ہم سے غلطی ہو گئی ہم اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں وہ غرہ تو ملحیات دنیا بس دنیا کی زندگی نے ہمیں دھوکھے میں ڈالا ہے ہم کافر بن گئے مشرق ہو گئے اس طرح کہ گناہوں میں لگ گئے لیکن یہ آخرت کا ان کا اقرار ہے آخرت میں تو ہر چیز سامنے آ جائے گی اور چھوٹا گناہ گار بڑا گناہ گار عام گناہ گار ہے یا کافر ہے وہ ہر غلطی کا انسان اقرار کرنے لگ جائے گا تو اس اقرار کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہی وجہ ہے ان کو اوپر بھی فرمایا بعد میں بھی آ رہا ہے کہ اب تو سزا ہی ہے کہ جہنم میں جانا ہوگا یہ تم نے غلطی کی ہے یہاں پر ایک علمی مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جن و انس کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے جو عید کا مفہوم ہے وہ میں پہلے بتا دیا کہ آخرت میں یہ سوال جواب ہوگا وہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے لیکن فائدہ کوئی نہیں آخرت میں گناہ کے اقرار کرنے کا اس وقت تو توبہ نہیں ہو سکتی توبہ کریں گے قبول نہیں ہوگی جو اس میں علمی مسئلہ علماء تفسیر نے لکھا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں جن و انس کو یہ خطاب فرمائیں گے کہ اے جن و انس کیا تمہارے پاس میں سے رسول نہیں آئے تھے کہ جو میری آیات میرے اقدام میری کتاب کی تلاوت تمہارے سامنے کرتے تھے تمہیں ڈراتے تھے اسی کا راستہ دکھاتے تھے یہ اقرار کریں گے ایسا ہے اس سے ایپ کے ایک مفہوم سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جنوں میں سے بھی پیغمبر آئے انسانوں میں سے تو پیغمبر سب کو معلوم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے انس علم رسلوم کم کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے تو اس میں جن بھی سامنے مخاطب ہیں اور انسان بھی مخاطب ہیں تو دونوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تمہیں آیات میری احکام میرے ہدایت وغیرہ سارے سکھاتے سمجھاتے تھے وہ اقرار کریں گے اس پر مفسرین کی دو جماعتیں ہوئی ہیں ایک جماعت مفسرین کی اس طرف گئی ہے جو قلیل جماعت ہے کہ جنوں میں سے بھی پیغمبر گزرے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پہلے آپ آخری پیغمبر ہیں جن و انس کے لیے ہیں آپ کے بعد کوئی جنوں میں پیغمبر نہیں ہے آپ سے پہلے پیغمبر گزرے ہیں جنوں میں لیکن دلیل ان حضرات کی قرآن مجید کی وہ آیات ہیں کہ جن میں ایک اجمالی طور پر ذکر ہوا ہے مثلا پندرہویں تاریخ کی ایک عید ہے فرمایا وما کنہ معذبین حتیٰ نبعث رسولہ ہم کسی کو بھی آخرت میں عذاب نہیں دیں گے یہاں تک کہ اس قوم کے پاس ہمارا پیغمبر پہنچا ہوگا مبلغ پیغمبر کا خلیفہ جانشین پہنچا ہوگا وہ ان کو سمجھائے گا اور لوگوں نے آگے نہیں مانا ہوگا تب ہم ان کو سزا دیں گے تو اس عید کے عمومی مفہوم سے یہ جماعت دلیل لیتی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم کسی کو سزا نہیں دیں گے یہاں تک کہ ان کے پاس کوئی مبلک پہنچے گا پیغمبر رسول بھیجے گا پھر قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لَأَمْ ام با ان جہن منت جنت کہ ہم آخرت میں جنوں اور انسانوں میں سے جو کافر مشرق اس طرح ہیں جنوں اور انسانوں میں سے ہم بھریں گے جہنم کو تو انسانوں میں سے بھرنے کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے پاس تو پیغمبر ہے اور انسانوں نے نہیں مانی بات کافر اور دوسرے رہے پھر ان سے جہنم کو بھرا جا رہا ہے یہ جہنم میں جائیں گے تو جنوں میں تو کوئی پیغمبر آئے نا کہ ان کو وہ سمجھائے پھر انہوں نے وہ بات نہیں مانی تب ان کو جنوں کو جہنم میں ڈالا جائے تو اس طرح کی آیات سے یہ جماعت مفسرین کی کہتی ہے کہ جنوں میں بھی پیغمبر گزرے ہیں اور دلیل ان کی آٹھویں پارے کے شروع میں گزرا ہے قرآن مجید نے کہا کہ لو کان فل ارض ملا یمشو متم اندہ کہ لوگوں نے کہا مشرقین مکہ وغیرہ نے کہ ایک فرشتہ پیغمبر ہوتا یہ کیا ہے ہم میں سے ہی نبی آخر الزما صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے یہ تو کھاتے پیتے چلتے پھرتے ہماری طرح ہیں فرشتوں میں کوئی پیغمبر ہوتا تو پھر اچھی بات تھی کہ اللہ کے علوم کو وہ حاصل کرتے پھر ہمیں بتاتے قرآن نے مشرقی نے اس مکہ کے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ لوگ ملائے علیہم من السماء کر رسولہ اگر دنیا میں فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتے کو پیغمبر بنا کر بھیجتے تاکہ ان کو وہ بات سمجھائے تو دنیا میں تو انسان آباد ہیں لہذا اس لیے ہم نے انسان کو پیغمبر بنا کے بھیجا اس طرح سے یہ جماعت جو جنوں میں سے نبی کی قائد ہے وہ دلیل پکڑتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے فرمایا کہ اگر دنیا میں فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتہ پیغمبر بھیجتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان آباد ہیں تو انسانوں میں اللہ نے پیغمبر بھیجے اور جن دنیا میں آباد ہیں تو جنوں میں بھی اللہ نے پیغمبر بھیجے کیونکہ وہ مبلک مخلوق ہے آخرت میں احساب ہوگا ان سے جب ان کے پاس کوئی مبلغ پہنچا ہے تو اس کی انہوں نے انکار کیا ہے تردید کی ہے تب ان پر آزاد ہوگا ان میں جو بڑے امام ہیں جو جنوں میں سے پیغمبر کے قائد ہیں ان میں امام زحاق بن مزاحم ہیں یہ بڑے مفصل گزرے امام زحاق ان کی ایک مستقل تاریخ ہے بڑے بزرگ مفسر گزرے ہیں یہ کہتے ہیں کہ عقلی طور پر بھی جب یہ حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے دو ہزار سال جن دنیا میں آباد تھے لڑائی جھگڑا کرتے تھے پھر ان کو ہٹایا گیا وغیرہ اس طرح پہاڑوں کی طرف بھیجا گیا تو یہ مکلم مخلوق ہے جب انسان دنیا میں آئے نہیں تو اس سے پہلے وہ جن دنیا میں آباد تھے تو ان کو کوئی سمجھانے والا کوئی مبلغ کوئی پیغمبر ضرور ان میں سے آیا ہوگا کہ جو ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرتا ہوگا تبھی تو ان کی نہ ماننے کی وجہ سے ان کو سزا ہوگی یہ اس طرح کے کچھ عمومی آیات سے استشاد ہے ان حضرات کا اور عقلی اعتبار سے یہ دلیل لیتے ہیں کہ جنوں میں پیغمبر کوئی گزرے بعض او رات ہیں جن میں قاضی السلام اللہ خانی پتی رحمہ اللہ تعالیٰ جن کی تفسیر مظہری ہے انہوں نے لکھا ہے کہ تھوڑا سا سمجھ میں آتا ہے کوئی جنوں میں سے کوئی پیغمبر گزرا ہے کہ یہ جو ہندوؤں نے اپنے بدخانوں میں اپنے معبود رکھے ہیں اور ان کے کسی کا اوتاد کسی کا وقت کسی کا یوں کسی کے عجیب عجیب نام ہیں تو جو کہ صاحب ادھر کے علاقے کے ہیں ہندوستان کے تو ایک ایک بت کے پانچ پانچ سر ہیں ایک ایک بت کے کئی کئی ہاتھ ہیں اس طرح عجیب عجیب ڈرونی قسم کی انہوں نے شکلیں بنائی ہوئی جس کی تاریخ ان کو بھی کوئی خاص پتہ نہیں جو موجودہ ہندو ہیں لیکن اگر یہ مانا جائے کہ جنوں میں کوئی پیغمبر گزرا ہے تو ضرور جنوں کی ایک ہولناک شکل ہوتی ہے ڈرونی شکل ہوتی ہے تو یہ کچھ بگڑتے بگڑاتے یہ بت پرست بن گئے اور یہ بتوں کی جو شکلیں بنائی ہوئی ہیں کئی کئی سار کئی کئی ہاتھ کئی کئی یہ چیزیں تو ہو سکتا ہے یہ ان جن پیغمبروں جن پیغمبروں کی طرف یہ بتوں کی نسبت کرتے ہوں موجود ہے یہ ہندو لوگ یہ قاضی سنا اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر مظہری میں یہ بات لکھی ممکن ہے لیکن قطعی دلیل سراہتاً قرآن و حدیث میں جنوں کے پیغمبر ہونے وہ جنوں کے بھی جنوں میں سے بھی کوئی رسول آیا ہو انسانوں میں سے بھی کوئی رسول آیا یہ آیات ایک قلیل جماعت محسرین کی ہے ان کی یہ دلیل ہے جو کثیر جماعت ہے اور جمہور عالیہ سنت والجماعت جماعت کا مسلک ہے جو اکثر ایک طرف گئے ہیں کہ جنوں میں پیغمبر کی سراحت نہیں ملتی اور جنوں میں پیغمبر نہیں آئے قرآن مجید نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا نہیں بھیجا مگر مرد پیغمبر بھیجے ہیں رجال انسان کے لیے بولا جاتا ہے مرد پیغمبر بھیجے ہیں جو اپنے اپنے دور میں اپنی اپنی قوموں کو سمجھاتے رہے اسی طرح اور آیات بھی بہت ہیں کہ جس پر انبیاء علیہ سرات وسلام میں کہ مرد ہونے کا ذکر ہے اسی عید سے یہ بھی دلیل ہے کہ حضرت مریم بھی پیغمبر نہیں ہے فلاں عورت بھی پیغمبر نہیں ہو سکتی اس لیے کہ اللہ نے یہاں سراہتاً بات کی صلی اللہ من قبل کا اللہ رجال لوکھی علیہ مزید یہ بات کہ جنوں میں پیغمبر نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنوں کے ساتھ ملاقات ہوئی مکہ مکرمہ میں اس وادی کے اندر جو آپ تہذیب کی نماز میں مصروف تھے اور پھر جن اس کے بعد ملے تو اور انہوں نے اپنی وجہ بتائی کہ ہم تو اس لیے دنیا میں پھر رہے تھے کہ ہمیں آج کل آسمانوں کی طرف نہیں جانے کی اجازت تو کیا وجہ ہوئی ہماری رکاوٹ کی کہ ہم آسمانوں کی طرف کیوں نہیں جا سکتے اس مہم میں ہم نکلے ہوئے تھے کہ جب آپ کی ہم نے تلاوت سنی تو ہمیں سمجھ میں آ گئی بات کہ یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں آسمانوں کی طرح کا جانے کی اجازت نہیں ہے کہ نبی آخر الزما صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو گیا قرآن مجید نے سورہ جن میں بھی جنوں کی بات کو ذکر کیا جو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے ہیں اور سورہ احقاف چھبیسویں پارے کے پہلے پاؤ کے آخری رقو میں بھی ذکر ہے فرمایا ہم پھرتے پھراتے جنوں کی ایک جماعت کو ہے نبی آپ کے قریب لے آئے آپ اپنے حال میں تہجد کی نماز میں مصروف تھے تلاوت کر رہے تھے بعض نے لکھا ہے کہ سورہ رحمان کی نے سورہ تاہا لکھی لکھیے جنوں کی ایک جماعت کو آپ کے پاس پھرتے پھراتے لے آئے یس القرآن جو قرآن مجید کو سننے لگ گئے کانو ام ستو جب حاضر ہو گئے قرآن کی آواز ان کے کانوں میں آئی تو جن دوسرے جنوں کو کہنے لگے خاموش ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ یہ آسمانی کلام معلوم ہو رہا ہے محسوس ہو رہا ہے خاموش ہو جاؤ اس کا ادب یہ ہے کہ چپ کر علاقوں میں جب یہ یہاں بات چیت کر کے بیت کر کے آپ پر بیت کی آپ پر اسلام قبول کیا تو پھر قوم کی طرف جب گئے تو قوم کو ڈرایا کیا کہاں قوم کو جا کر قالوا يا قومنا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق والى طريق مستقيم کہنے لگے اپنی قوم کو جا کر سمجھانے یہ نصیبین کے علاقے کے جن تھے یہ جو حضرات کو اللہ تعالیٰ نے حاج عمرے کی دولت نصیب فرمائی یہ حج حاضر ایک نعرہ لگاتے ہیں بڑا عمرہ بڑا عمرہ بڑا عمرہ کی طرف جو لے کر جاتے ہیں نا بڑا عمرہ کے لیے ٹائر کی سائڈ میں وہاں پر نصیب علاقہ ہے اس علاقے میں واللہ عالم سنا ہے کہ اب بھی بہت بڑے پارسا بزرگ صحابہ جن رضی اللہ تعالیٰ وہ موجود ہیں اور وہ اپنے دنیا میں جہاں جہاں جن ہیں تو ان کی طرف کوئی مبلغ بھی جن بھیجتے رہتے ہیں وہ نصیبین کے جن تھے اپنی قوم کی طرف گئے کہنے لگے سمینا کتاب موسیٰ کہ ان شاء اللہ کل تفصیل سے بات کریں گے پھر آپ لوگوں کی سنتیں صحیح نہیں علاق میں ہو رہی تھی کہ بعض لوگ جنوں کی جنوں میں سے نبی کے قائل ہیں لیکن اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ آدم علیہ السلاۃ وسلام سے پہلے ہو سکتا ہے جو دو ہزار سال پہلے جنات کی آبادی ہوئی ہے اس وقت جنوں میں سے کوئی پیغمبر آیا ہو ممکن ہے بعد میں بھی کوئی آیا ہو لیکن اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبوس ہونے کے بعد دنیا میں سوائے آپ کے اور کوئی نبی نہیں ہے جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی کل میں ان لوگوں کی دلیل دے رہا تھا جو یہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ و وسلام صرف انسانوں میں سے ہی آئے ہیں جنوں میں سے نہیں آئے سورہ تحقاق کی بات ہو رہی تھی کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی ان جنہوں نے پھر آپ کے اوپر ایمان لایا پھر واپس گئے ولو علاقوں میں ہی منظرین اپنی قوم کی طرح واپس گئے اور ان کو ڈرایا علماء نے لکھا ہے کہ جنوں میں مبلغین ہیں منظرین ہیں کہ جو سمجھدار ہو جاتے ہیں پڑھے لکھے ہو جاتے ہیں دین سمجھ لیتے ہیں پھر اپنی قوموں کو جا کے سمجھاتے ہیں اسی کو کہتے ہیں منظرین لیکن پیغمبر نہیں انہوں نے جا کر جو اپنی قوم کو واضح نصیحت کی ہے ان جنوں نے جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی اور بیت ہوئے تھے ان کی تقریر سے ان جنوں کی واض و نصیحت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جنوں میں کوئی پیغمبر نہیں گزرا کیسے انہوں نے کہا کالو یا کو منا انا سمعنا کتاب ان من امباد موسا مصد کل ماں بے گئے گئے جن واپس اپنی قوم کے پاس کہنے لگے اے قوم ہم نے آج ایسی کتاب سنی ہے جس طرح کی کتاب منہ صلی سلاط وسلام پر نازل ہوئی صلی السلام پر نازل ہوئی ایسی کتاب ہم نے سنی ہے اور یہ کتاب پہلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے کہ فلانی کتاب بھی ہے فلانی کتاب بھی ہے آسمانی یہ کتاب یہ بھی حق بات کی طرف دعوت دیتی ہے وہ الا طریق مستقیم اور سیدھے راستے کی دعوت دیتی ہے یہ وہ جن اپنی قوموں کو سمجھا رہے ہیں اب یہاں جنوں کا یہ کہنا کہ ہم نے ایسی کتاب سنی ہے جو کتاب اس طرح ہے جیسے حضرت موس علیہ السلام پر اس علیہ السلام پر اس طرح کی کتاب ہم نے سنی اور وہ تصدیق بھی کرتی ہے پہلی کتابوں کی تو اگر جنوں میں کوئی پیغمبر ہوتا تو جنوں کی اپنی کتاب ہوتی یہاں پر ان جنوں نے فقط تصدیق کی کہ منہ صلی السلام پر جیسی کتاب نازل ہوئی جیسے عی علیہ السلام پر نازل ہوئی ایسی کتاب یہ ہے جو آج ہم نے سنی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنات سارے جو ہیں تابع ہیں پیغمبری کے اعتبار سے انسانوں کے اور جنوں کے لیے کوئی علیحدہ سے پیغمبر نہیں آیا اس لیے تو وہ کہہ رہے ہیں جیسے موس علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی جیسے فلاں یہ ایسی کتاب ہے وہ ان کے لیے الگ کتاب اور الگ پیغمبر کوئی نہیں آیا آگے کہتے ہیں یا کو منا عجیب دا اللہ و آمن بھی یا فلکم من ذنوب کم و من عذاب علیم اے قوم جلدی سے اللہ کے اس دائی کو مان جاؤ اس نبی کو جلدی سے مان جاؤ ایمان لے آؤ اس پر یہ سچا اللہ کا پیغمبر ہے یہ کیا بات ہے کہاں سے آواز آتی ہے یہ ادھر ہے تم ادھر جا رہے عجیب ادا اللہ نوبی یا پھر لقم من جنوب انہوں نے کہا اپنی قوم میں جا کے کہ اس دائی کو مانو یہ سچا پیغمبر ہے ایمان لے آؤ اس کی برکت سے تمہارے یا پھر من جنوب تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے وہ یجرکم من کم منا علیم اور اللہ تمہیں دردناک آزاد سے بچا لے گا ومن لا الارض ولا السماء ولیس له من دونه اولیاء اولئک فی ضلال مبین اور جو ایمان نہیں لائے گا یہ جن اپنی قوم کو خطاب کر رہے ہیں جو ایمان نہیں لائے گا وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا اور نہ اللہ کے بعد سے وہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے کھلا کھلا گمراہی میں ہو جائے گا تو ان آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جنوں کے لیے بھی وہی پیغمبر ہیں جو انسانوں میں سے انسانوں کے لیے پیغمبر آئے ہیں اور یہ تابع ہیں جن نبوت کی تعلیم کے اعتبار سے انسان پیغمبروں کو اسی پر شاہد ہے وہ بات کہ حضرت سلیمان علیہ السلات کی جو حکومت ہوئی وغیرہ اور ان جنوں سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کام لیا بیت المقدس تعمیر کرائی اور بہت بڑے بڑے ستون بیت المقدس میں جو رکھوائے ہیں وہ کس کس جگہ میں تھے کیسے تراشے گئے کہاں اٹھائے کیسے اٹھا کے وہ جن چونکہ مضبوط اور کبھی قوم تھی اس لیے انہوں نے لائے مزید وہ جب سلیمان علیہ السلام وہاں بادشاہ گئے تو وہ پھر بھی کام کرتے رہے اللہ کا نظام ہے وہ دوسرا اللہ تعالیٰ عقیدے کے لحاظ سے بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ جن بھی عالم الغیب نہیں ہوتے اگر عالم الغیب ہوتے جن تو سلیمان علیہ السلام وہ لاٹھی کے زور سے کھڑے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری نگرانی کر رہے ہیں اور در در سے کام صحیح کرتے رہے وہ جو لاٹھی کو دیمک لگی وہ لاٹھی ہٹ گئی اور آپ گرے پھر ان میں اندازہ ہوا تو وہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے یہ تو وفات پا چکے ہیں تو جن عالم الغیب نہیں ہوتے اگر ہوتے تو وہ سامنے کام کر رہے تھے سمجھ جاتے ہیں بات رہی تھی ان لوگوں کی کہ جو یہ قرآن مجید کی سراہت آیاتوں سے کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ قبل کا اللہ رجال روخی علیہم آپ سے پہلے بھی ہم نے پیغمبر مردوں میں سے بھیجے ہیں اور آپ کو بھی انہیں قوم میں سے انہیں لوگوں میں سے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے جن تابے ہیں بہت سارے اس کے اوپر شواہد ہیں کہ جن میں آپ سبق حاصل کرتے ہیں وغیرہ اور مجلسوں میں حاضر ہوتے ہیں مرسل اور مرسل علیہ میں مناسبت ہونی چاہیے اب اگر جنوں میں کوئی داغی ہوگا تو ہمیں کیا بتائے وہ جن کہاں بیٹھا ہے کدھر ہے ہمیں تو نظر ہی نہیں آتا تو ہم اس سے کیسے سبق حاصل کر سکتے ہیں لیکن جنوں کے لیے کہ وہ انسانوں سے سبق حاصل کریں تو وہ کوئی مشکل نہیں ہے وہ ہر جگہ پہنچ سکتے ہیں انہیں تو اس طرح کی ان چیزوں کی بھی ضرورت نہیں بہت سارے لحاظ سے انسان فضیلت میں ہے اور بہت سارے اعتبار سے جن فضیلت میں ہیں کیوں نہ وہ نہ روڈوں کے محتاج ہیں نہ ڈیزل کے نہ ببلیر کے نہ فلان وہ دن میں آرام سے عمرہ کر سکتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں اپنے کام کرتے ہیں وغیرہ تو جنوں کا انسانوں سے سبق لینا تعلیم و تبلیغ کا واض و نصیحت کا اچھائی کا یہ آسان ہے ایک تو وہ جن انسانوں سے ڈرتے نہیں ہیں انسانوں کی شکل سے حید سے وضاقتہ سے اور ان کی مجلس میں ان کا آنا آسان ہے سبق لینا آسان ہے جو حضرات تبلیغ کے ساتھ نسبت تعلق رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ رائے میں مستقل ایک مولانا صاحب ہیں جو جنات کی تشکیل کرتے ہیں جنوں کو جنوں کی طرح بھیجتے ہیں کہ وہ ان کو جا کے ڈرائیں سمجھائیں واض و نصیحت کریں اس طرح اور بھی بات ہے حاجی صاحبان مدینہ طیبہ میں ایک وادی جن ہے وادی جن ادھر جب حاجی صاحبان کی گاڑی چلی جاتی ہے تو بس وہ بند کر دیں گاڑی وہ واپس چڑھائی ہے وہ جن جو ہے اس کو دھکا لگا کے اور وہ پار کر دیتے ہیں اب ساج صاحب کو اچھی طریقے سے کہانی پتہ ہے جو جی ڈی سی والے ساتھی ہیں تو وہ جنات ہے وہاں وا وہ ہوئے جن ہیں اور وہ حاجیوں کے ساتھ یہ ان کا احترام کرتے ہیں کہ ان کی خدمت جو ان سے ہو سکتی ہے وہ کرتے ہیں تو مقصد یہ ہے ان باتوں سے کہ جنات تابع ہیں راج و نصیحت کے لحاظ سے انسانوں کے اور بہت سارے مدرسوں میں جن پڑھتے ہیں سبق حاصل کرتے ہیں اور انہیں مشکل نہیں لیکن اگر اس کے برعکس بات ہو کہ جن معلم ہو جن استاد ہو اور ہم اس سے سیکھیں سبق تو یہ مشکل ہے کہ وہ ایک تو اگر اپنی اصلی حالت میں آئے تب بھی ڈر لگے گا اور ایک ربانہ آواز آتی رہے تب بھی ڈر لگے گا تو اس پر بات رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا یا معاشر الجن والانس الم یکتکم مسلم کو کیا تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے جو تمہارے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کرتے رہتے تمہیں واضح نصیحت کرتے رہے سورہ رحمان کے اندر قرآن مجید نے <clears throat> جو واضح نصیحت کا تذکرہ کیا ہے اس میں تفصیل کے ساتھ ہر عیت میں جنوں کو خطاب اور انسانوں کو خطاب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اور واضح نصیحت کی ہے یہ جو رب کو ماں کے تذبان میں رب کما کا لفظ تصریح کا لفظ آیا ہے یہ انسان اور جن دونوں کو خطاب ہے کہ اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنوں کو بھی یہ قرآن مجید خطاب کرتا ہے جیسے اوپر والی ایپ میں آیا یس کل یوم فی شان زمین و آسمان میں جو کوئی بھی ہے سب اللہ کے سے سوال کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ہر دن ایک شان ہے رب زبان تم اللہ رب العزت کی کون کون سی نعمتوں کی تقسیم کرو گے ایک کی کرو گے تو دوسری تو اسی کی ہے دوسری کی کرو گے سب کچھ ہی اللہ کا ہی ہے کس کس کی تقسیم ہو سکتی ہے آگے فرمیا سنا لکم سا کلام کہ ہم تمہارے لیے اے دونوں جماعتوں جائیں گے میدان حشر میں استقلان سکلان سے مراد جن اور انس ہیں یعنی تمہارے حساب کے لیے ہم میدان حشر میں فارغ ہیں ہمارا اور کوئی کام نہیں اور تمہارا حساب لیں گے پھر یہ یاد آ رہا زبان آگے پھر سراہد کر دی فرمایا یا معاشر الجن والانس ان استطاعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان اے جن و انس اگر تم طاقت رکھتے ہو ہم سے بھاگ جانے کی بچنے کی تو کوشش کر لو ہر جس تم نہیں بچ سکتے تو یہاں پر کتاب جن صراحت کو اس سے بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ جن جو ہیں وہ تابے ہیں پیغمبروں اور انسان پیغمبروں کے اور دوسری باز نصیحت اور تبلیغ کے لحاظ سے بھی وہ جن گویا کے تابع تابے ہیں انسانوں کے اور یوں ہی سیکھتے ہیں اسی کو جب آخرت میں اللہ تعالیٰ ان سے سوال کریں گے کہ تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آئے تھے اور انہوں نے تمہیں سمجھایا بعض نصیحت کی ہے ڈرایا ہے وہ ضرور کم لیتا ہوں آئیے کو بھاسا اور خصوصاً اس آخری دن سے کہ جس دن میں گویا کہ سب کا حساب و کتاب ہونا ہے اور تم گویا غلط کاموں میں لگے رہے کارو شہید نہ اعلیٰ انفسنا تو اس وقت وہ اقرار کریں گے ہم سے غلطی ہو گئی اور ہم دنیا کی زندگی میں مدہوش تھے یہ تو آخرت کا اقرار ہے اگر حالت نظر شروع ہو جائے اور اس وقت بھی انسان گویا کہ اپنے گناہوں کا اقرار کرنے لگ جائے توبہ کرنے لگ جائے وغیرہ تو قبول نہیں ہے حالت نزا سے پہلے پہلے جو شخص جتنا بھی گناہ گار ہو اگر سب کے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر کے خوش ہوتے ہیں لیکن اگر وہ نکلنا شروع ہو گیا اس وقت ایمان لاتا ہے توبہ اور استغفار کرتا ہے توبہ اور استغفار اس کی قبول نہیں آپ حالت نزا میں دنیا میں اور جب آفرت میں پہنچ جائے گا تو پھر اس وقت تو ہر کسی کے سامنے وہ کچھ ہو جائے گا وہ جو عذاب کی بات کی جاتی تھی وہ بھی سمجھ آ رہی ہے قیامت کا وقوع ہوگا وہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے حساب کتاب کے لیے دوبارہ زندہ کیا جائے گا وہ بھی سمجھ میں آ رہی جو چیزیں کہ دنیا میں ایک زیبانہ طور پر نہیں سمجھ میں آتی تھی وہ آخرت میں یقینی طور پر مشاہد سمجھ میں آ جائے گی تو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا بھی لیا گیا ہے حساب کتاب کا میدان بھی وجود میں آ گیا ہے حساب کتاب بھی شروع ہو گیا ہے تو اس وقت اقرار کرنا گناہ ہوگا نادم ہونا شرمندہ ہونا توبہ استغفار کرنا وہ کوئی فائدہ نہیں دے گا حدیث میں آتا ہے کہ یہ گناہ گار فاسق فاجر یا کافر لوگ اللہ سے یہ درخواست کریں گے کہ ہمیں اب دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے تو یقینی طور پر ہم نیک ہوں گے آپ کے پیغمبر پر ایمان لائیں گے واض نصیحت پر عمل ہوگا ہم نیک بندے بن جائیں اس وقت ان کا یہ کہنا کہ ہمیں واپس بھیج دیا جائے یہ سوال ان کا بھیجا ہے اور واپس نہیں بھیجا جائے گا اور نہ اس وقت کی ندانہ پر توبہ اور استغفار قبول ہوگا گناہوں کے اقرار کے باوجود کوئی فائدہ نہیں جو عذاب گویا کے حساب کے لحاظ سے ان کے لیے ثابت ہو گیا وہ یقینی طور پر ان کو عذاب ہوگا اللہ سمجھ نصیب